میرے بھائیوں یہ جہاد کی امانت آپ تک پہنچا چکے ہیں ہم لوگوں کی زندگیوں کا پتہ نہیں ہے نہ جہاد کا پیغام اللہ کے فضل و کرم سے اور صرف اسی کی توفیق اور اس کی رحمت سے ایک ایک گلی اور ایک ایک کوچے تک پہنچانے کی کوشش کی ہے مجاہدین کو وہ دلائل فراہم کیے ہیں کہ جن کے بعد اب دنیا کی کوئی طاقت جہاد پر انگلی نہیں اٹھا سکتی دلیل کے لحاظ سے مجاہدین کو ایک قوت بنانے کا طریقہ سکھایا کہ جس کی بدولت وہ مشرق و مغرب تک پہنچ سکتے ہیں اب اب اس راز کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دینا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی جماعت دی ہے جو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتی ہے اور رات کے آخری حصے میں اس جماعت کے ذمہ دار اور اس جماعت کے کارکن اٹھ کر تحجد پڑھتے ہیں اللہ اللہ کی صدایں ہوتی ہیں مسکرات میں اور مراکز میں راتوں کو ہچکیوں کی آوازیں آتی ہیں ہماری مائیں بہنیں بھی اس کا اہتمام کرتی ہیں ہماری پیاری بیٹیاں بھی اس کا اہتمام کرتی ہیں ہمارے دلوں میں تمام انبیاء علیہ السلام کی عظمت ہے ہم کسی نبی کی توہین نہیں کرتے ہم کسی نبی کی تنقید نہیں کرتے ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی جماعت ہے ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت سے محبت ہے سورت سے محبت ہے اللہ کے نبی کی سنت سے محبت ہے آپ کے اقوال سے محبت ہے آپ کے افعال سے محبت ہے آپ کے احوال سے محبت ہے آپ کے پاؤں کی خاک سے محبت ہے جس رستے سے آپ گزرے ہیں ان رستے کے کانٹوں سے ہمیں محبت ہے جس جگہ آپ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک پڑا ہے اس زمین سے ہمیں محبت ہے ہمارا مرکز مدینہ منورہ ہے ہمارا مرکز اپنے نبی کے قدم ہے ہم انہیں قدموں میں سکون محسوس کرتے ہیں ہم نبی کی طرح سر پہ امامے کو پسند کرتے ہیں نبی کی طرح چہرے پہ داڑھی کو پسند کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کے زخموں کو یاد رکھتے ہیں خود بھی ان زخموں کو یاد کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں امت کو بھی پیش ہونے کی دعوت دیتے ہیں